هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون یہی وہ دوزخ ہے جس کا تمہیں اے کافر و وعدہ دیا جاتا تھا اپنے کفر کا بدلہ پانے کے لیے آج اس میں داخل ہو جاؤ ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے ان کاموں کی جنہیں وہ کرتے تھے اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں بے نور کر دیتے پھر یہ رستے کی طرف دوڑتے پھرتے لیکن انہیں کیسے دکھائی دیتا اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ ہی پر ان کی صورتیں مسق کر دیتے پھر نہ وہ چل پھر سکتے اور نہ لوٹ سکتے سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے مجرموں کے منہ بند کر دیے جائیں گے جہنم بھڑکتی ہوئی اور شولے مارتی ہوئی چیختی ہوئی اور چلاتی ہوئی سامنے ہوگی اور کفار سے کہا جائے گا کہ یہی وہ جہنم ہے جس کا ذکر میرے رسول کیا کرتے تھے جس سے وہ ڈرایا کرتے تھے اور تم انہیں جھٹلاتے تھے لو اب اپنے کفر کا مزہ چکھو اٹھو اس میں کود پڑو چنانچہ سورہ تور کی آیت نمبر بارہ میں ہے یوم یدعون کہ جس دن یہ جہنم کی طرف دھکے لے جائیں گے اور کہا جائے گا یہی وہ دوزخ ہے جس کا تم انکار کرتے رہے بتلاؤ یہ جادو ہے یا تم اندھے ہو گئے ہو قیامت کے روز جب یہ کفار و منافقین اپنے گناہوں کا انکار کریں گے اور اس پر قسمیں کھا لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں کو بند کر دیں گے اور ان کے بدن کے اعضاء سچی سچی گواہی دینا شروع کر دیں گے چنانچہ صحیح مسلم نسائی قبرا صحیح ابن حبان وغیرہ میں انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے جو آپ ایک ہنسے اور اس قدر کے مسوڑے کھل گئے پھر ہم سے دریافت کرنے لگے کہ جانتے ہو میں کیوں ہنسا ہم نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں فرمایا جو بندہ اپنے رب سے قیامت کے دن جھگڑا کرے گا اس پر کہے گا کہ باری تعالیٰ کیا آپ نے مجھے ظلم سے بچایا نہ تھا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں تو یہ کہے گا بس پھر میں کسی گواہ کی گواہی اپنے خلاف منظور نہیں کروں گا بس میرا اپنا بدن تو میرا ہے باقی سب میرے دشمن ہیں اللہ فرمائیں گے اچھا یوں ہی صحیح تو ہی اپنا گواہ صحیح اور میرے بزرگ فرشتے گواہ نہ صحیح چنانچہ اسی وقت زبان پر مہر لگا دی جائے گی اور آزائے بدن سے فرمایا جائے گا بولو تم خود ہی گواہی دو کہ تم سے اس نے کیا کیا کام لیے وہ صاف صاف کھول کھول کر سچ سچ ایک ایک بات بتلا دیں گے پھر اس کی زبان کھول دی جائے گی تو یہ اپنے جسم کے جوڑوں آزا سے کہے گا تمہارا ستیہ ناس ہو جائے تم ہی میرے دشمن بن بیٹھے میں تو تمہارے ہی بچاؤ کی کوشش کر رہا تھا اور تمہارے ہی فائدے کی خاطر حجت بازی کر رہا تھا سورہ نسائی کی ایک اور حدیث میں ہے رسول نے فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بلایا جائے گا جب کہ زبان بند ہوگی سب سے پہلے رانوں اور ہتیلیوں سے سوال ہوگا قیامت کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ جس کو امام نسائی نے قبرا میں اور مسند احمد میں امام احمد وغیرہ نے نکالا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ پھر تیسرے موقع پر اس سے کہا جائے گا کہ تو کیا ہے یہ کہے گا کہ آپ کا بندہ ہوں آپ پر آپ کے نبی پر آپ کی کتاب پر ایمان لایا تھا روزے نماز زکوٰۃ وغیرہ کا پابند تھا اور بھی بہت سی اپنی نیکیاں بیان کر جائے گا اس وقت اس سے کہا جائے گا اچھا ٹھہر جا ہم گواہ لاتے ہیں یہ سوچتا ہی ہوگا کہ کسے گواہی میں پیش کیا جائے گا یہ کائک اس کی زبان بند کر دی جائے گی اور اس کی ران سے کہا جائے گا کہ تو گواہی دے اب ران اور ہڈیاں اور گوشت بول اٹھے گا اور اس منافق کے سارے نفاق کو اور تمام پوشیدگیوں کو کھول کر رکھ دیں گے یہ سب اس لیے ہوگا کہ پھر اس کی حجت باقی نہ رہے اور اس کا عذر ٹوٹ جائے چونکہ رب تعالیٰ اس پر ناراض تھے اس اس لیے سختی سے باس پرس ہوئی ابو موسا اشاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مؤمن کو بلا کر اس کے گناہ اس کے سامنے پیش کر کے فرمائیں گے کہو یہ ٹھیک ہے یہ کہے گا ہاں اے اللہ سب درست ہے بے شک مجھ سے یہ خطائیں سرزد ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا ہم نے سب بخش دیں لیکن یہ گفتگو اس طرح ہوگی کہ کسی ایک کو بھی اس کا مطلق علم نہ ہوگا اس کا ایک گناہ بھی مخلوق میں سے کسی پر ظاہر نہ ہوگا اب اس کی نیکیاں لائی جائیں گی اور انہیں کھول کھول کر ساری مخلوق کے سامنے جتا جتا کر رکھی جائیں گی اے ایبوں کے ڈھکنے والے اللہ اے گناہوں کو بخشنے والے اللہ آپ ہم گنہ گاروں کی پردہ پوشی کیجیے اور ہم مجرموں سے درگزر فرمائیے اے اللہ اس دن ہمیں رسوا اور ذلیل نہ کیجیے اپنے دامن رحمت میں ہمیں ڈھانپ لیجیے اے درہ نواز اللہ تعالیٰ اپنی بے پایا بخشش کی موسل دار بارش کا ایک قطرہ ادھر بھی برسا دیجیے اور ہمارے تمام گناہوں کو دھو ڈالیے پروردگار ایک نظر رحمت ادھر بھی مالک الملک ہم بھی آپ کی چشم رحمت کے منتظر ہیں اے غفور و رحیم اللہ تعالی کیا آپ کے در سے بھی کوئی سوالی خالی جھولی لے کر نا امید ہو کر آج تک لوٹا ہے رحم و کرم اے مالک و خالق رحم و کرم اپنے انتقام سے بچا لیجئے اپنے غصے سے نجات دیجئے اپنی رحمتوں سے نواز دیجئے اپنے عذابوں سے چھٹکارا دیجئے اپنی جنت میں ہمیں پہنچا دیجئے اپنے بزرگ اور خوبصورت چہرے کے دیدار سے مشرف فرمائیے آمین آمین آمین اور کافر و منافق کو بلایا جائے گا اس کے اعمال بد اس کے سامنے رکھے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہو یہ ٹھیک ہے یہ صاف انکار کر جائے گا اور کڑکڑاتی ہوئی قسمیں کھانے لگے گا کہ اے اللہ آپ کے ان فرشتوں نے جھوٹی تحریر لکھی ہے میں نے ہرگز یہ گناہ نہیں کیے فرشتے کہیں گے ہائے ہائے یہ کیا کہہ رہا ہے کیا فلاں دن فلاں جگہ تو نے فلاں کام نہیں کیا یہ کہے گا اے اللہ آپ کی عزت کی قسم یہ فرشتے محض جھوٹے ہیں میں نے ہرگز نہیں کیا اب اللہ تعالیٰ اس شخص کی اس منافق شخص کی زبان بند کر دیں گے غالباً سب سے پہلے اس کی داہنی ران اس کے خلاف گواہی دے گی یہی مضمون اس آیت میں بیان ہو رہا ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو انہیں گمراہ کر دیتے اور پھر یہ کبھی ہدایت حاصل نہ کر سکتے اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں اندھی کر دیتے تو یہ یوں ہی بھٹکتے پھرتے ادھر ادھر راستے ٹٹولتے حق کو نہ دیکھ سکتے نہ صحیح راستے پر پہنچ سکتے اور اگر ہم چاہتے تو انہیں ان کے مکانوں میں ہی مسخ کر دیتے ان کی صورتیں بدل دیتے انہیں ہلاک کر دیتے انہیں پتھر کے بنا دیتے ان کی ٹانگیں توڑ دیتے پھر نہ وہ چل سکتے یعنی آگے کو نہ وہ لوٹ سکتے یعنی پیچھے کو بلکہ بدھ کی طرح ایک ہی جگہ بیٹھے رہتے آگے پیچھے نہ ہو سکتے